مودی صلی اللہ رسول کریم علی شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کو وسکوشا سے زیادہ طاقت نہیں دی ہے شیطان تو وسپسا ڈالتا ہے اور وسپسا ڈالنے کے بعد پھر ارادہ انسان خود کرتا ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ لذیذہ سناتے تھے کہ کسی نے شیطان سے کہا کہ تو اتنی تباہی کرتا ہے اور اتنا نقصان کرتا ہے اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں انگلی لگانے کا کیا مطلب اس نے کہا تو میرے ساتھ تھا اس کو لے کر گیا شیطان ایک الوائی کی دکان پر شیرہ اور جلیبیوں کا شیرہ ہوتا ہے نا جو پانی اس نکل شیرے میں انگلی لگا کر اس نے دیوار پر لگا دیا تھوڑا شیرا دیوار پر اس میں مچھلی اگر بیٹھی باقی وہ پکڑنے کے چھپلتے مکھی کو چھپکلی پکڑتی ہے چھپکلی کو بلی پکڑتی ہے بلی تھی وہاں وہ آگے چھپکلی کو پکڑنے کے لیے پڑی اتنے میں گاہک آیا ہوا تھا سودا لینے کے لیے اس کے پاس کتا تھا کتے کو خصوصیت ہے کہ بلی پر حملہ کرتے نے جب بلی پر حملہ کیا تو اس کے پاتھ ہال سارے الوائی کے گرے اور دکان اس کی طرح بالا ہو گئی اسے لڑائی شروع کی گاک کے ساتھ دونوں کی میں ہوئی گرم گرمی ہوئی نکالا تو اس نے میں نے بارہ آدمی کو دیکھو میں کو لے گئی باقی تم نے خود کیے شیطان کا ہوتا ہے بس بسا ڈالنا وسپسا جو ہے تو یہ تو آیا گیا آیا گیا وسپسا آدمی سے کوئی کام نہیں کرا سکتا بس آدمی جماتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے اور وسپسا جو ہے یا شیطان انسان کی مزے کے فیکلٹی کو چھوتا ہے مزہ نفس میں مزے ہیں شکل و رنگوں کا مزہ اور جو ہے تو زبان کا چٹکارا ہاں؟ اور یہ اس کھارے مزے ہیں اس کے راستے سے اس کو لیتا ہے یا مفادات مفادات کے مزے اس کے سامنے کرتا رہتا ہے یہ مفاد یہ مفاد یہ مفاد اور یہ مزے اور مفاد کے راستے سے شیطان ڈالتا ہے اب نفس کے مزے کے وسپ سے ہے تو آدمی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اس سے لطف اٹھاتا ہے اور مفاد کے کو سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ آنکھ کا زبان کا چسکے کا مزہ اس میں نہ ہو لیکن اس میں اخلی مزہ ہوتا ہے مفاد میں اگلی مزہ ہے اور کھانے پینے میں اور سیکس میں جو ہے تو وہ ہے کبھی مزہ ہے کبھی اس مزہ اٹھا رہی ہوتی ہے اس مزے کا آدمی زبان پر محسوس کرتا ہے اس مزے کا آدمی آنکھ میں محسوس کرتا ہے آگ کے چھونے میں محسوس کرتا ہے یہ مزے جو ہیں یہ ایسی ہیں یہ مزے ایسی ہیں اتنا مال مل جائے گا گاڑی مل جائے گی بڑھیا مکان مل جائے گا یہ مزے عقلی ہیں مفاداتی مزے عقلی ہیں اور جو ہیں ایسی مزے جو ہیں جن کی اور کھانے پینے کو ہیں تو شیطان اس کے راستے سے انسان کو آپ لوگوں کے اپروچ کرتا ہے اس اس کرتا کرتا ہے ہے تک پہنچ اپروچ کرتا ہے آپ جو ہے اس کو یہ بھی مسپسا آیا ہوا پھر پکاتا ہے آدمی اس کے اندر اس کو ارادہ بناتا ہے اور ارادہ بنانے کے بعد جب کام کرنے کی طرف چلتا ہے آگے اس وقت تک اس کو القائے رحمانی ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے ہم کر نہ کر نہ کر آخر تک پتا عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو کوئی دعوت نہیں پہنچی ہے کوئی نے سمجھایا نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے تو ایمان لائیں پھر کیا ہوگا جس طرح ہم اور آپ کو اچھے دیندار آدمی کو بھی ہر روز جو ہے تو الکائے شیطانی اس کا توحید کے وسطوں سے ڈالتا نہیں شیتان کہتے ہے کہ نہیں ہے تو ہے کہ نہیں یہ الکائے شیطانی چل رہا ہوتا ہے ایسے ہر ایک آدمی کو من جانب اللہ القائے رحمانی کافر کو بھی ہوتی رہتی ہے اس طرح مان لے آخر مان لے اللہ کو مان لے دین برحق کو دیکھ کتنی منتقی لاجیکل بات ہے بالکل اگلی بات سمجھ میں آنے والی بات اس کو مان لیں لیکن مانتا نہیں ہے وہی مزے اور مفاد کے اس کو میں ریڈیو اسپتال میں لگا تو ہمارا جو ذمہ دار تھا اس نے کچھ ایسا کام کیا اس کے بعد اس نے ایک دن کہا کہ میں کلمہ ہی میں نے سیکھ لیا مجھے سنایا اس نے اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں ایسی بات پھر کچھ نظر نہیں آیا یا ادھر ہوتا رہا قریب نہیں ہوا پھر قریب ہوا تو آخر اس نے ادھر معذرت کی ترتیب اس نے اختیار کی نا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کفر کی وجہ سے اس کا جو فری تعلق ہے عورتوں سے وہ اس کا ایسا نہیں چھوڑ رہا اس کو غم ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہوتا جنوبی افریقہ میں تھا وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھا جو ہمارے وہ اس سلسلے کے وہاں تو ہیں ڈاکٹر خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت پسند کرتا ہے اسلام کو ہمارے یہ بہت بھی آ کر بیٹھ کر بھی ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یہ پسند ہے لیکن مجھے ایک رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے میں کیا رکاوٹ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن واٹ اباؤٹ لائک کر واٹ اباؤٹ وومین شراب کرو تو کا کیا ہوگا ساتھ ہی ہمارے نانٹک نکلتے اور انہیں وہ یہی کہتے تھے کہ چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا میں نے کہا آپ کو اس کو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں کچھ بالکل بڑے حیران ہوں اس بات کو میں کہا ایمان اس کا فقط دو چیزوں پر قبول کریں گے اسلام اس کا دو چیزوں پر ایک کلمہ پڑھ کے اللہ کے دار پر ایمان لے آئے اور دوسری بات یہ نماز دو باتوں کا سے ہے باقی اس کے کسی عادتوں کو ہم نہیں چڑھ اس کو آپ پڑھنا کا لیں گے کہتے کلمہ پڑھ کر تو اختیار کر لیا دوسری بات کو نماز پڑھنے کا اور ان دو یہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کر نماز شروع کر دے اور ایمان کو قبول کر دے اگلے قدم جس کے ہیں وہ اس کو بذریعہ اصلاح حاصل ہوں گے کو حاصل ہوگی پھر اور جو نارمل لڑکے تھے ان کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی ان کے میں نے کارکردگی کو دیکھا اس انہوں نے ایک حمزہ مسلمان ہوا تھا وہ تلقین کیا کرتا نئے آنے والے دنوں اس کو بٹھا دیتا بٹھانے کے بعد لو now you are going to Islam you see no like دو میں نو گرل فرینڈ آپ اس کو خوب جدے میں آ کر ترکیب کیا کرتا تھا کہتے حمزہ بریفنگ دے اس کو نا اس نے میں نے کہا آپ کی حمزہ کی بریفنگ بھی ٹھیک نہیں کتنی تکوا کی باتیں گندا کی کس بات پر میں نے کہا ایسے کہا کریں کہ یہ جو ہے تو شروع کی بریفنگ میں لائکر اور گرل فرینڈ کو نہ چھیڑا کرے اس کو نہ چھیڑا کریں یہ جو ہے تو ان کو ایمان قبول کر کے بعد ان کو نماز پڑھنے کی تلقین اور نماز کے فضائل فوائد جان کر کے یہ اور یہ یعنی مکی زندگی میں بلکہ بدنی زندگی میں ہاں، مسلمان مسلمانوں کے درمیان جو ہے تو ایمان نماز کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ضروری کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے تو طریقہ کار دو ہیں ایک طریقہ کار یہ مسلم کا ہے دین کے دین کے بارے میں دو طریقہ کار ایک مسلم کا ہے ایک اہل حکومت کا حکومت کا ہے کہ شریر کو فوری نفذ کرے اور اس کے جو جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرے یعنی شراب پینے والا آدمی گرفتار ہو کرائے تو برے لگائے یعنی فرض کریں ایک آدمی ہے وہ جج ہے ہے قاضی ہے کوتوال ہے پہلے جیسے ڈی کہتے ہیں نا سارے مملکت میں اس کو کوتوال کہتے تھے شہر کے شہروں پر کوتے ہوتی تھیں یہ کہتے تھے کوتل جس کو پیسے ہوتے تھے پوسٹیں اس میں بہت نفری ہوتی تھی مسالے تلواریں برسوں والے اس کے آدمی ہوتے انتظامیہ میری حفاظت ساری اس کے کوتوال ہوتی کوتوال ہے یا قاضی ہے اور ساتھ جو ہے تو وہ بھی ہے اصلاح کا کام نہیں کر رہا ایک آدمی آس سے بیٹھ کی اس کو کہا کہ میں شراب پیتا ہوں جس کے ذمہ بطور مسئلے کے بالکل نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کر کے سروک کے لیے بالکل نہیں یہ آدمی کسی دوسرے طریقے سے گرفتار ہو کر آ گیا پھر کیس لائے گا پورا لیکن بطور مسئلہ کیسے ہوئے بالکل نہیں ہے اس کو ایمان اور ہم نے سارے پر لگائے گا اور اس کو ذکر ادار بتلائے گا اسے کہے گا کہ آپ مجلس ماحول میں آئیں اور اپنی اصلاح میں آپ لے پہلے حکومت کے لیے الفور ہے فور ہے اور مسلم کے لیے اس کو لگ جائے گا سر نے کہا کہ اس سے کہا کریں کہ نماز کا ایمان قبول کرنے کے بعد نماز کا اور ماحول میں آنے جانے کا کہا باغ نے بابا محدین کا واقعہ مجھ سے سنا ہے نہیں سنا کبھی نہیں سنا آپ نے سنا ہے یہ بات کر رہے ہیں وہ تو بڑا عجیب واقع ہے اس طرح ہوا ہے کہ ایک آدمی نے تصوف پر پی ایچ ڈی کی امریکہ سے اور جس حساب سے اچھی سے ہو رہا تھا تو اس کے لیے ایک عملی صوفی کو عملی مظاہرہ کرنے کے لیے لے کر گیا ہے انڈونیشیا کے علاقے سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے علاقے میں یہ سلسلے کے بزرگ تھے بابا محی الدین نام تھا ان کو لے کر گیا ہے جی وہاں کا تیسرے ڈیفنس ہوا اور سارا کام مکمل ہو گیا لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی لوگ ملنے کے لیے آنے لگے تو اس آدمی کا خیال تھا کہ اب اس آدمی کو میں ایک طرح کا شو پیس رکھ کر کروں اور اپنا کچھ تاریخ ماریخ چلاؤں اور یہ کوئی مخلف اللہ والے تھے اس دن سے کہا کہ میں اس بات کو تو مطلب نہیں ہوں کہ آپ یہ چکر چلا رہے ہوں یہ کر دیں تو انمن ہو گئی اس نے کہا کہ اس نے کہا میں آپ کو لایا ہوا ہوں میں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کو آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا اور آپ کیا کریں گے میں جاؤ اپنا کام کرو میرے مرزی کے کم والے تم میرے پالنے والے کو میرے پالنے والا اس کو چلو پالنے والا اس کا لے لے جا کر جنگل میں چھوڑایا جنگل میں چھوڑ دیے پہلے چھوڑ بات کیا اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ سلن ہے پیدا کیا ہے یہ سلن ہے ہاں، خالق مالک ہے روزی کے مالک ہوئی ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں کچھ لڑکیاں وہ اپنی پکنے کے پر آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے کر دیکھا کہ بڑا خوبصورت اتنا خوبصورت آدمی ہے اور انہیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں کوئی سے نہیں ہے سر کہنے بھاگ نہیں ہے بھوڑے میں بیٹھا ہوا ہے نے کہا کہ اسٹیپ تو اور ہیں گھروں میں پالتے ہیں توتے پالتے ہیں اس طرح سے پرندے پالتے ہیں لوگ بطور پیٹ اور پیٹ کہتے ہیں ان کا کو لے جاتے ہیں بات مٹھایا گڑی مٹھایا گھر پر لے آئے ان کو ان کی زبان نہیں آتی ان کو ان کی زبان نہیں آتی ان کو شہروں کے نیا نے کہا کہ میں ویجیٹیرین سمجھ گئے بس میں ویجیٹیرین کھانا ان کو لا سکتی ہے اب یہ لڑکیاں کوشش نہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو ان کی باتوں کو سمجھے انہوں نے کوشش کرتے کرتے کرتے کوئی آدمی پیدا کر لیے ان کی زبان کو نہیں اور ان کو لے کر وہ آ گئی آئے انہوں نے جو ان سے باتیں کروائی اب اللہ والوں کی باتیں جب انہوں نے باتیں کی تو باتوں سے ان کو اندازہ ہوا انہوں نے چاروں طرف لوگوں سے کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارے پاس ایسے سال کی بات نہیں آیا ایسی باتیں کرتا ایسا بھی بات نہیں ہے اور لڑکیاں وہ لڑکیاں لڑکے آئے کرتے کرتے کرتے بابا صاحب کی یہ اور بابا صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا نہ ایمان کا کہا ہے نہ آخر کا کہا ہے ان کو صرف کہا بھائی بھی سوسائٹی ہو گئے ہیں اور آنے والوں کو کہتا ہے کہ آپ خدمت کریں آپ ہمدردی کریں آپ صفائی کریں آپ سچ بولیں آپ جو ہے برائی نہ کریں آپ ظلم نہ کریں سارے لوگوں بڑے لوگوں کو پسند آ رہے ہیں ویجٹیرین سوسائٹی ہوتے ہوئے تھے اور جو ان کی سوسائٹی میں آئی ہیں لڑکے لڑکیاں آپس میں وہ گرل بوائے فرینڈ بن گئے جا کر سے ملتے ہیں بھرتی ہیں بارہ سال بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے پورے سوسائٹی بن گئی آپ جو ہے کرتے کرتے بابا صاحب بیمار ہو گئے بیمار ہو اتنا غمگین ہے سارے لڑکے لڑکیاں کے بعد بابا صاحب بیمار ہوتے ہیں بابا صاحب بیمار ہوتے گئے ان کو اندازہ ہوا کہ اب میں تو بیماری کے بعد جو ہے کہ میں اس بیماری ایک شاید میں نہیں رہا ہوں ختم ہو گئے تو انہوں نے جو اپنی ایک وصیت لکھا وصیت لکھوائی اس میں لکھا انہوں نے کہ آپ سب میرے پاس آتے رہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے مجھے آپ سے محبت ہے اور اب میں جو ہے تو آپ اپنا آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اور آخری پیغام یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو جزاد کے دلانے میں پیدا کیا ہے خالق مالک ہے سب ارادے کے تنجیال دے اور انہیں توحید دی ہے انہیں یہ مال دیے اور ساری وسیع کو انہوں نے لکھوا کر یہ روک چلے تھا اور وسیع تو ان کے جو آدمی بہت قریب تھے جو ان کو ان سے واقعی انہوں نے ایمان لائے ہم نے پورے بیٹھ ہوئے ہم نے پیٹ واپس کیے ان سے سب کا سیکھا ہم نے تو آج میں سارے نے سب کو لوگوں کو سارے غمزیوں اداسوں سے جمع کیا سب کو اور جمع کرنے کے بعد نے کہا کہ آپ جو ہے تو دیکھیں آپ لوگ کو بندہ جا رہا ہے بابا صاحب ہمارے جو ہیں تو شاید واپس نہ ہو سکے بابا صاحب بابا صاحب نے ایک جو ہے تو ان کو سکھائی اور اس میں انہوں نے یہ پیغام دیا جب پیغام پڑھا گیا اس میں جو ہے ایک چاہیے تک کا جو کھڑا اس میں کہا کہ بس ہم بزرگ کو سننا بس آ میں کہا بابا صاحب کا اللہ ہے تو ہمارا سب ایمان لائے اور جو کچھ ان کا ہے بس ہم ان کے ہیں ان کے اللہ کے ایسا ایک طریقے میں کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں وہ بات وہ چلے گا ایک طریقے تک خاموش تھا اور نے کہا کہ ہیں ہم سوچیں گے بس ہم نے غور کیا ہم نے الگ خان صاحب پروفیسر ہے نا آپ میں نے کیا جا سکتے اس کو لکھے جا سکتے کریں گے اس کو ایک بار میں شاید بھی کیا ہے ہاں؟ اس پر کہتے ہیں کہ عالم خان صاحب کہتے ہیں میں پھر دوبارہ گیا ہوں ان کے وفات کے بعد میں جب وفات کے بعد میں گیا ان کی لائبریری یہ ہے ان کا اپنا وہ ہے جس کا کہ حال ہے ان کا ان کا میس ہے لنگر کی شوق ہے ان کا ہار خنقہ اور مسجد ساری چیزیں ہیں اور لڑکیاں بھی اس میں کام کر لڑکی بھی کام کر لڑکیاں نکاب ڈالے ہوئے پردہ کیے ہوئے ہیں اور میں نکال اچھا، کے آپ کہ مارے بابا صاحب کے اچھا، ہاں، ملنے والے تھے تو بہت بڑے شوق سے مجھ سے ملے پھر انہوں نے مجھے کتابوں کو دیا بتائیے ان کی ٹیچنگ کی میسج ہے ٹیچنگ میں ساری اس کو آپ فالو کریں ہاں جی۔ تو اس سے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے شاہد رزیز جلدی رحمۃ اللہ بڑے رسال جو تھے تو بڑی عجیب شخصیت جو ہے انہوں نے تبلیغ کام بھی پاکستان میں چلانے والا میں سب برادری میں ہوئی ہے ہمارے مدد مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ صرف تم لوگوں کو کہتے ہو کہ دن دو تبلیغ والے کہتے ہیں دن لکھاؤ پکڑ لکھاؤ ہاں جی۔ تم دن لیتے ہو ہم کہتے ہیں پہلے دل لو ہاں جی۔ پہلے دل لو پھر دن لو وہ باتیں بڑی فتح کرتے تھے لفظ لفظ نکال کر بناتے ہم کہتے ہیں پہلے دل لو پھر دل لو اور واقعی شاہ صاحب جو تھے ہمارے فرماتے تھے ایسی کرامت اس کی فرمائی ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پر اگر بیٹھے ہوئے ہوں نا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تو آنے والے مہمان کو مرغی اور مٹھائی یہ انہوں نے کھلانی اس زمانے میں فرمی دور نہیں تھا کے ساتھ مرغی آتی تو وہی بہت ناپید چیز ہوتی مرغی پر فرمانے لگے کہ اگر مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چلا ایسے لیا ہے کہ ایک جماعت آئی اسی طرح میں مسلم لیگ لیگی تھا اور اس میں اس طرح ہوا کہ میں نماز جمعے کی پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ ہمارے سامنے جو تھی مسجد تھی وہ السلام علیکم اس وقت مجلس ہو رہی ہے پھر تو آپ گھنٹہ بعد پھر آپ بات کریں گے جی جی اس میں کیا بات کر رہے تھے آپ کہتے سامنے مسجد تھی یہ گنج علی گنج گنجلی خان خاکساروں کی مسجد تھی ہم اس زندگی سے نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ خرسارے پر حملے کرتے تھے اور ان کے خلاف تھے کہ جب وقت دیر ہو گئی تو میں دوڑ کے مسئلہ مندر چلا گیا نماز جا رہی تھی میں جاتا ہوں ایک آدمی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دے سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی بات کریں گے آپ لوگ میں کیا تھا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بیان کیا اس نے کہا جو آدمی آج کل کے دور میں جن کی تبدیلی کا کام نہیں کرتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عملی انکار کر رہا ہے اس انتظار میں ایک دوسرا کیا میں نے چالیس دن کھا لیکن مجھے چالیس دن کے لیے لے جانے کے لیے اس وقت ساری تبدیلی جماعت کے امیر تھے کو كرٹی تھا بہت بڑے مالدار آدمی بہت بڑے دار آدمی تھے یہ اس لحاظ سے بھی ایسی شخصیتیں کہتے ہیں کہ وائی انڈیا کے اس میں ہوتے تھے اس کے دوستوں میں سے اس کے سوچتے تم بھی ٹینس پھیلنے والے اس کی گروپ گروپ میں تھے اتنے ہی بڑے آدمی تھے مجھے وصول کرنے کے لیے آئے اور مجھے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو شاہد العزیز صاحب کے ساتھ شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں لے گئے مادہ تھے وہ کہ سن انچاس کا واقعہ کہ سن انچاس کے دور میں انہوں نے ہماری جماعت پر بارہ سو روپئے خرچہ کیا سن انچاس میں سن ستاون میں مجھے سونا پچاس روپئے تو لگا انچاس جو ہے تو اس سے بھی نو سال اس میں اگر بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ چالیس روپئے کا ہوگا چالیس روپئے لوگ کیونکہ بارہ سو روپئے ہم نے جماعت کا خرچہ کیا کھلانے پلانے میں رمضان کی تصویر تھی ایک اور انہیں مجھے اپنی جماعت سے لدا کر کے ایک عجیب یسین صاحب سے لاہور کے ان کی جماعت نے کیا کہ آج ان کے ساتھ کام کریں کیونکہ وہ تو خاص یسین صاحب خاص تک بھی بولوں گا ہوگا کیا جب شام ہوئی تو اس نے سوکھے ٹکڑے دسترخوان پر ڈالے اور پانی رکھا افطار کیا جاؤ بھائی بیٹھو آؤ بھائی بیٹھو اللہ کا شکر ادا کرو لگنے کے لیے بیٹھا ہمارے بڑا صاحب تو اچھا یہ بہت مالدار خاندان کے آدمی بڑے کھاتے پیتے خاندان کے خاندان بیٹھے ٹکڑوں کو دیکھا باری دینا یہ آج کیا کریں گے شاہ صاحب نے ہمیں کھان دیں گے سائیکل لے کر آیا انہوں نے کیا پشاور کا اس وقت صاحب کدھر ہے <laughs> میں نے کہا ادھر تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا جلدی اس کو لے آؤ ہمارے پاس کہتے شاہ صاحب کو بھاری بھاگ فور ہوگی لے کر شکر ادا کیا کہتے باب اس کتنی پیار محبت اور اتنی شفقت اور اتنا جو ہے یہ نہیں کھلانا پلانا ساتھ کرتے ہیں وہ پہلے دل لو پھر دل لو عثمان بن رضی اللہ تم جو ہے وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ میرے دوست تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لے کہتے میں نے قبول کیا ہوا تھا لیکن اس طرح اس لیے قبول کیا کہ میں نے مان لیا تھا اللہ کو راخا کو کہتے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی میرے بڑے پیارے دوست تھے تو ان کی خاطر میں نے قبول کیا ہوا ہوا تھا تھا دل ایسا لگا کہ انہوں نے اس بات کو کہا کہتے میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور حالت خیر ہو گئی کسی اور طرح متوجہ ہو گئے پھر جو ہے تو آپ اپنا آپ کا حال بحال ہو گیا پھر نکاح عثمان میں کربل ہی نازل ہوئی ہے اور اس میں ایک آئے ان لا يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي دي وهي نازلية آية فكرة ان لا يامر والمنكر بغي نهي اسمه بغي خطبه ما تأتيه والمنكر تكهني ما هي جابك ما هي الفحشاء وهو يعيدكم نظركم بل بغي يعيدكم بعد نظركم وهو خطبه الخالق ہمارا کتال مجبوری کے درجے کا ہے نیچے کتال کے بارے میں کہتے کتابوں لکھو نا کہ کتال مقصود بذات اور حسن بذات نہیں ہے کتال اپنی ذات سے مقصود نہیں مرنا مارنا اپنی ذات سے پسندیدہ نہیں ہے لیکن حسن لگائی رہی ہے مقصود لگائی رہی ہے اور حسن لگائی رہی ہے یہ دوسری چیز کے لیے یہ امن کو قائم کرنے کے لیے باطل کو توڑنے کے لیے اور باطل جو حق کو ختم کرنے کے لیے آگے آ کر لڑنا چاہتا ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے بجات نہیں ہے مارنا کسی کو کسی بات راستہ محبت والا ہے امن والا ہے والا ہے اور اس کا شکال مجبوری کا ہے ٹھیک جی۔ تو بات ضرور کر رہے تھے کہ شیطان سے ہی ڈال سکتا ہے وسطوں سے پر آپ سے کرتے ہیں اس کو جین من جمائیں اس پر عمل آپ نہ کریں اس کے اس کے قبضے میں نہ آئیں وہ آدمی جو ہے مشورے سے چلے پوچھ کر چلے خبر کا کہ برائی کی جب بات ہو تو نفس کہیں ذرا صبر کرو ذرا صبر کرو ذرا صبر کرو اس کو ٹالتے رہو اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں یہاں تک اس سے جان چلائیں تھوڑا صبر کر لو ایک دن میں صبر کر لو تھوڑی دیر انتظار کر لو اور نیکی کو فوری ایک بزرگ بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بیت الخلا سے ہمارے نوکر خادم کو بات فلانے کسی جی، ادھر آؤ اور گیا انہوں نے سے ہاتھ نکالا اور اپنا کرتا دے دیا اس کو کہ یہ سوال کرنے والے آدمی کو دے دیا انہوں نے کہا حضرت کہ آپ نے انتظار نہیں کیا باہر نکل کر آتے آرام سے انہوں نے کہا کہ میرے دل زیادہ آیا تھا میرا خیال شیطان اس کو اٹھا دے گا اس لیے میں نے اس کی عمل کیا ہوں برائی میں ٹالتے رہے ہیں اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں اب صبر کر لو اصل تک صبر کر لو کل تک صبر کر لو کرتے یہاں تک جانچ پا دیں میں گاڑی مشورے سے چل رہا ہو پوچھتا چل رہا ہو تو اللہ تبارک کی حفاظت فرماتا ہے یہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نازم نہیں ہوتا کسی کو یاد ہے کہ دوسری منستاخہ اور مستخارا جو مشورہ کرتا ہے وہ نازم نہیں ہوتا جو استخارا کرتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا استخارا میں خراب لازم لازمی دعا ہے کے دعا پڑھ کے بس اللہ کا نام لے کر لے کر اس طرف جا ہے تو کام کو شروع کر دیتے ہیں اور کوئی کام بہت اہم ہے جو کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں چند دن کے ساتھ سارا مسلسل کرتے رہا کریں دور کار پڑھ کے دعائیں پھر مسلسل جب بھی یاد آ رہی ہو پڑھتے رہا کریں اللہ ہے کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں کریں دوسرے کے لیے آپ کا اپنا کام ہے آپ کے بال بچوں کا کام ہے اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے مل جائے تو مل جائے نہ ملے تو پھر آدمی دیکھے کہ اب کس طرف سے لیے گئے اللہ تعالیٰ اس میں جو نا وقت لکھانے سے اس کا رخ موڑ دے گا ٹھیک ہے اللہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو بچے بیمار نہ ہو جس سے خطرہ ہو اس کو ہم چیزوں پر نہ بٹھائیں اگر نقصان ہو رہا ہے تو مطلب ان کی بھی غلطی سے ٹھیک ہے نا وہ احتیاط جس میں جان جانے کا اور اہم چیزوں کے نقصان میں خرچ ہو رہا ہو ہر جی عظیم نقصان یا جان جانے میں خرچ وہ احتیاط نماز روزے کی طرح فرض واجب ہوتی ہے چھوٹا بچہ کیریئر کو چھوڑا ہوا ہے باہر نکل گیا چھوٹے بچے کے ساتھ فرض واجب بات ہے کہ اس ہر وقت نگرانی میں کوئی نگرانی رہے نے آپ کو مار دیا ماں باپ کو نگار دے سکتے نف میں رہا بچے کو چھوڑا ہوا تھا اکیلے اس نے گھسنا شروع کیا تو گھستا آ گئے نہیں گھستا آ گئے جو اورنس ہیں وہی چیز اس کو گھر کے برتن وغیرہ پڑے ہوئے تھے اس نے ہاتھ پکڑ مٹ اس کو ڈالا کہ پیٹا سارے اس کے اوپر گرے پرانا خاصہ موت ہو گئی پھر ماں باپ اس کو دوں گا آپ جو ہے سڑک پر حکومت والوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک سو بیس کلو میٹر رفتار ہوگی اس کو روکنے کے لیے جرمانہ ہی مقرر کیا ہوا ہے ہاں؟ تو اب اس کو آدمی نے کیا تو اس میں نقصان ہاں اٹھایا اس کا ذمہ داری ہوگی اور دو شریف صاحب تھے سب ساڑھے ستر روپئے جرمانہ ہوا بھی میں نے کہا کہ ہر دفعہ اٹیک کیا کرتے ہیں آپ کو کہا کہ نہیں یہ آپ نے تو کھا ہوا بھی تھا لیکن پھر بھی بس میں نے اس کی رفتار ایک جگہ سے تو انہوں نے اشارہ کو کیے نکل گیا باہر ہاں جی دوسری جگہ یہ گاڑی کا کھڑا تھا کس نے اس کو روکا گاڑی نہیں ہاں جی؟ ہاں جی؟ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے ان کا بیٹا پائلٹ سلیکٹ ہوا نا اس ہیلی کاپٹر اڑایا بس وہ کریش کی اور اس کو اس نے کی جان گئی ہے اتنا بڑا جو ہے ملک کا نقصان بھی ہوا اتنا بڑا جہاز گیا اور آدمی گیا لوگوں نے کہا کہ یہ اور یہ طالب علم تھا یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور کانفیڈنٹ تھا اور جلد بازی چیز کو فوراً جو ہے تو کرنا مجھے بعض کا ساتھی آگرہ رہے احترام اپنی گاڑی کی چابی دے دیں کہ گاڑی چلائیں گے اپنی گاڑی کوئی گاڑی کوئی میرے پاس گاڑی آ جائے تبدیل ہو جائے گاڑی آ جائے تو اس کو پہلے ایک دو تین دن میں اندر ہی کھلایا کرتا ہوں تاکہ کی ساری چیزوں کے سماج میں آپ کے آگے جائیں اس کے بعد نکالا کتنا کانفیڈینس آپ کو ہوتا ہوگا ہم تو کہتے آپ کی جان کو ہرائی دوسرے کو ہرائی مال کا ہرائی ساری باتیں اتنی موجود میں آتی ہیں نم